دو ہزار سولہ آج کا ہمارے خطب جمعہ کا عنوان ہے اپنے ایمان کا جائزہ لیں اللہ رب العالمین کے ہم بندے اللہ رب العالمین کی زمین پر پیدا کیے گئے ہیں اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے کے لیے اللہ کی ہم عبادت نہیں کریں گے تو ہم جہنم کی آگ میں جائیں گے اور اگر اللہ کی عبادت کریں گے لیکن اس میں شرک اور کفر اور منافقت ہوگی تو وہ بھی اعمال ہمیں جہنم میں لے جائیں گے شرک نہیں ہوگا منافقت نہیں ہوگی لیکن اعمال طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق نہیں ہوں گے تو وہ اعمال بھی قبول نہیں ہوں گے اللہ کے پاس اور اللہ رب العالمین کا وہ بندہ جہنم کی آگ میں جائے گا کیونکہ اللہ نے حکم دیا ہے قرآن میں کئی مقامات پر کہ اللہ کے اس کے رسول کی اطاعت کرو اللہ کے رسول کی اطاعت نہیں کریں گے یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اپنے اعمال نہیں رکھیں گے تو وہ اعمال قبول نہیں ہونے والے ہیں صحیح مسلم نام کی حدیث کی کتاب میں حدیث نمبر سترہ سو اٹھارہ ہے عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے من عمل عملا لیس علیہ امرنا رد جو کوئی بھی شخص جو کچھ بھی عمل کرے اس عمل پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہر نہیں ہے رسول اللہ کے طریقے کے مطابق وہ عمل نہیں ہے تو وہ رد ہونے والا عمل ہے قبول نہیں ہوگا تو عبادت اللہ کی کرنا ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کرنا ہے تب تو عبادات قبول ہوگی اور انشاءاللہ ہم جنت میں جائیں گے انشاءاللہ اپنے ایمان کا جائزہ لیں یہ عنوان ہے سنن ابن ماجہ کی حدیث نمبر بارہ سو پچہتر ٹویلو سیونٹی فائیو نمبر والی حدیث سنن ابن ماجہ میں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں مروان نے عید کے دن ممبر مسجد سے نکلوایا اور عید گاہ میں لگوایا اور اس پر سے اس نے خطبہ دیا نماز سے پہلے ایک آدمی کھڑے ہو کر کہا مروان سے ایک آدمی نے کھڑے ہو کر کہا مروان سے آپ نے ممبر لگوایا ہے عید کے دن ایسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں لگایا جاتا تھا اور آپ نے خطبہ دینا شروع کر دیے نماز سے پہلے حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پہلے نماز ہوتی تھی بعد میں خطبہ اس پر ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے کہا اس شخص نے اپنا فرض ادا کر دیا ہے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جو شخص کوئی برائی دیکھے اور اس برائی کو اپنے ہاتھ سے تبدیل کرنے کی طاقت رکھتا ہو تو اسے چاہیے کہ اپنے ہاتھ سے تبدیل کر دے اور نہ ہو طاقت تو زبان سے منع کر دے اور زبان سے منع کرنے کی طاقت نہ ہو تو دل میں اس برے کام سے نفرت رکھے یہ اب اف ہے سب سے کمزور ایمان ہے یہاں پر حدیث مکمل سبق کیا ملتا ہے اس حدیث سے مروان کون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کر جانے کے بعد خلفۂ راشدین کا دور آیا خلفۂ راشدین کے انتقال کر جانے کے بعد اب جو خلیفہ بنے جو حاکم بنے ان میں سے ایک مروان کچھ صحابہ تھے موجود ٹھیک ہے تو وہاں پر ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بھی تھے اس عید کے دن مروان نے مسجد سے ممبر نکلوایا اور عیدگاہ میں لگوایا خطبہ کے لیے ممبر ایک شخص اٹھے اور مروان سے کہنے لگے مروان کون حاکم وقت اور اس سے کہہ رہے ہیں اے مروان آپ نے ممبر مسجد سے نکلوایا اور عیدگاہ میں لگوایا ہے حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا نہیں نکالا جاتا تھا اور آپ ابتدا خطبے سے کیے ہیں جبکہ نماز پہلے ہوا کرتی ہے بعد میں خطبہ عید کے دن تو سبق کیا ملتا ہے حاکم وقت کی غلطی پر عوام میں سے کوئی شخص اٹھ کر اگر کوئی برائی دیکھے حاکم میں بھی تو اس برائی کے تعلق سے وضاحت کر دے کہ ایسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں ہوا کرتا تھا یہ عمل احادیث رسول کے خلاف ہے اور یہ الفاظ بھی موجود ہے اس حدیث میں وہ صحابی نے وہ شخص نے کہا کہ آپ نے خلاف سنت کام کیا ہے اللہ اکبر سبق یہ ملتا ہے کہ حاکم وقت کی کوئی غلطی جو سنت کے خلاف آپ دیکھ رہے ہو آپ آواز اپنی بلند کر سکتے ہو لیکن اخلاق کے ساتھ پہلے تو ہاتھ سے روکنے کی طاقت ہے تو برائی کو ہاتھ سے روکو یہ ایمان کا سب سے بہترین درجہ نہیں تھی ہاتھ سے روکنے کی طاقت تو زبان سے بولے اور خاموش ہو گئے تب ان کی حوصلہ افزائی کے لیے ان کی تائید کرتے ہوئے صحابی رسول نے ایک تابعی کی تائید کرتے ہوئے صحابی رسول نے کہا کہ اس شخص نے اپنا فرض ادا کر دیا کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا جو شخص کوئی برائی دیکھے اس کو ہاتھ سے تبدیل کرنے کی طاقت رکھتا ہو تو اسے چاہیے کہ ہاتھ سے تبدیل کر دے اور طاقت نہ ہو تو زبان سے منع کرے برا کام کرنے کو برا کام اگر کوئی کر رہا ہے تو زبان سے منع کرنا ہے یہ ایمان کا دوسرا درجہ ہے اور اگر زبان سے منع کرنے کے درجے میں نہیں ہے تو پھر اپنے دل میں اس برے کام کی نفرت رکھے یہ ایمان کا کمزور درجہ ہے سب سے کمزور ایمان ہے اب آک المان کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اپنے ایمان کا جائزہ لیں ہمارے درمیان میں کیسے کیسے کام ہو رہے ہیں خلاف سنت چاہے رعیت پر کوئی امیر ہو یا ناظم ہو یا اور کسی منصب پر فائز ہو یا پھر عہدہ اور منصب والوں کے علاوہ عوام میں ہمارے رشتہ داروں میں ہمارے دوستوں میں ہمارے پڑوسیوں میں ہمارے جان پہچان کے لوگ ہوں یا پھر ہم نہیں جانتے لیکن ہمارے معاشرے میں رہنے والے ہوں کچھ برائی کرتے ہوئے آپ ان کو دیکھ رہے ہیں اور پھر برائی سے روکتے نہیں ہیں تو اپنے ایمان کا جائزہ لیں یاد رکھیے مرجیت ایک فرقہ ہے مرجیا ٹھیک ہے عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی کتاب غنیت الطالبین پڑھیے اس کے اندر تہتر فرقوں کی جو تفصیل بیان کیے ہیں عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے اس میں کہا کہ دس میجر فرقے ہیں اس میں سے باقی یہ تمام ہیں تہتر تو دس میں اور سکسٹی تھری ایڈ ہو گئے تو وہ دس میں ایک ہے مرجیا حنفیت مرجیت پر ہے حنفیت مرجیت پر ہے کیسے اعمال ایمان سے ہٹ کر ہے ان کے پاس اعمال ایمان سے ہٹ کر ہے ان کے پاس اب اسی حدیث پر غور کر لیا جائے بارہ سو پچہتر نمبر والی حدیث سنن ابن ماجہ کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے اس شخص کی تائید کیے حوصلہ افزائی کیے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جو شخص ہاتھ سے روکنے کی طاقت رکھتا ہے کسی برائی کو ہاتھ سے روکے اسے چاہیے وہ ہاتھ سے روکے نہیں ہے طاقت تو زبان سے منع کر دے برا کام کرنے کو اور اگر زبان سے بھی روکنے کی طاقت نہ ہو تو دل میں نفرت رکھے اس برے کام سے یہ اب ایمان ہے کمزور ایمان دل میں نفرت رکھنا کیا ہم اس مقام پر بھی ہے یا نہیں دیکھیں اور اس حدیث سے مل کیا رہا ہے اب اف ایمان حدیث کسی ایک عمل کے تعلق سے چل رہی تھی حاکم وقت کے کے کوئی عمل تعلق سے حدیث ہے اس کے اندر ایک شخص تابعی کا بھی ایک عمل ہے ان ان کو کو بولنا کرنا کرنا یہ عمل ہے لیکن الفاظ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنا رہے صحابی تو صحابی کا یہ ایمان تھا کہ عمل بھی ایمان میں داخل ہے لیکن مرجیت کے پاس مرجیا جو فرقہ ہے مرجی لوگ جو ہوتے ہیں ان کے پاس اعمال ایمان میں داخل نہیں ہے یاد کر لینے کے لیے پھر دوہراتا ہوں آج غور کر لیجئے کیا ہم میں مرجیت ہے غور کر لیجئے اعمال ایمان میں داخل ہے جیسے کہ چھبیس سو اکیس نمبر والی حدیث ترمیزی میں ہے عبداللہ بن شقیق رحمت اللہ علیہ تابعی فرماتے ہیں کہ صحابہ رضی اللہ عنہ مجمعین نماز کے چھوڑنے کو کفر سمجھتے تھے بندے کا نماز چھوڑنا گویا کہ وہ کافر ہو جاتا ہے اب نماز کتنے لوگ چھوڑ رہے ہیں کیا ایمان میں داخل سمجھ رہے ہیں نماز کو حنفی لوگ تو نہیں سمجھتے نماز کو ایمان میں داخل لیکن ہم اہل حدیث ایمان میں داخل ہے سمجھتے ہیں اعمال اور سب سے پہلے نمبر پر نماز جو بندہ نماز چھوڑ رہا ہے وہ کفر کر رہا ہے چھبیس سو اٹھارہ نمبر والے حدیث بھی پڑھ لیجئے ترمیزی میں ہے جابر بن اللہ رضی عنہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے بین ترکلا ایمان اور کفر کے درمیان میں نماز کا چھوڑنا تو نماز ایمان میں داخل ہے اعمال ایمان میں داخل ہے تو اب اپنے ایمان کا جائزہ لیں کیا ہم ایمان والے ہیں سچ میں کسی برائی کو دیکھ کر ہاتھ سے روکنے کی اگر طاقت نہیں ہمارے پاس تو کیا ہم زبان سے بول رہے ہیں اور میں جہاں تک سمجھتا ہوں ہندوستان کے اندر تو جو کانسٹیٹیوشن ہے آزادی دیا ہے ہم زبان سے تو بول سکتے ہیں الحمد زبان سے برائی کو روکنے کا کام ہم کر سکتے ہیں میرے یعنی فصیح الدین حیدرآبادی کے جو کچھ بھی شارٹ ویڈیوز میں اسٹوڈنٹ قرآن حدیث کا کوئی میں عالم فاضل حافظ نہیں اسٹوڈنٹ میرے جو کچھ بھی بیانات یا خطبہ اس کے شارٹ کلپس اگر جا رہے ہیں سوشل میڈیا پر تو لوگ ایسے کامنٹس کر رہے اور ایسے بات بول رہے ہیں کہ آپ بس جو ہے نماز پڑھنے کا حکم دو لوگوں کو جو ہے اعمال سکھاؤ یہ لوگوں کے عقائد میں یہ ہے اور لوگوں کے اعمال میں فلاں غلط چیز ہے کیوں لوگوں کو بول رہے ہیں یہ بھی تو بری بات ہے نا لوگوں کے تعلق سے گن رہے آپ گن نہیں رہے ہیں لوگوں کے عقائد میں جو شرک ہے بدعات خرافات ہے اس کو بیان کر رہے ہیں کہ یہ دیکھو یہ بری چیز ہے جہنم میں پہنچانے والی چیز ہے اس سے آگاہ کر رہے ہیں کیونکہ مومن کی صفت ہے سورہ توبہ سورہ نمبر نو آیت نمبر سیونٹی ون بالمعروف وینہون عن المنکر مومن مرد مومن عورت ایک دوسرے کے مددگار ہے دوست ہے ان کی صفت آگے کیا بیان کر رہا رب یہ لوگ یا امرون بالمعروف نیکی کے کام کا حکم دیتے ہیں اچھے کام کرنے کا حکم دیتے ہیں وہ عن المنکر اور برے کاموں سے روکتے ہیں مومن کی یہ صفت ہوتی ہے اگر دیوبندیت یا بریلویت یا مودودیت یا فنا اور بھی شیعیت یا یا پھر قادیانیت جو بھی فرقے والا ہو جو اہل حدیث جماعت سے بغض رکھتا ہو جو اہل حدیث جماعت صحابہ تابعین تابعین طب محدثین اور ان کے نقش قدم پر چلنے والی صحیح دلائل کے مطابق جو اہل حدیث جماعت ہے اس سے بغض رکھنے والے تمام فرقے بدعتی فرقے اگر ان کے عقائد اور اعمال کے اندر شرک اور بدعت ہے وہ چیز کو نکال کر لوگوں کے سامنے وضاحت کے ساتھ بیان کر رہے کہ دیکھو ان کے اندر یہ یہ چیزیں برائی ہیں جو قرآن آیات اور احادی سے نبوی سے ٹکرا رہی ہے ہم کو ان عقائد اور انعمال سے بچتے ہوئے ان کو بھی بچانے کے لیے ہمیں ان کے درمیان میں جانا ہے اور ان کے اس گندے عقیدے کے بارے میں ان کو تمبی کرنا ہے یہ گندے اعمال جو شرک اور بدعت والے اعمال ہے اس سے ڈرانا ہے کہ یہ تمہیں جہنم میں پہنچائیں گے اور یہ آیت اور یہ حدیث سے تمہارا یہ عقیدہ یہ عمل ٹکرا رہا ہے ہمیں یہ کرتے رہنا یہ مومن کی صفت ہے ہمارا ایمان ایسا ہونا چاہیے اور ہم زبان سے بول تو سکتے ہیں الحمد ارے خاندانوں میں اتنا کچھ ہو رہا ہے لیکن بس اگر ہم ہمارے گھر میں تو نہیں کر رہے ہم ہمارے گھر میں تو نہیں کر رہے یہ بات ہے زبانوں پہ اب رشتہ داروں میں ہو رہی تو کیا کریں گے رشتہ داری بھی نہیں توڑنا حدیث ہے نا لہذا چلے آنا ایسے اعمال میں نہیں جانا ہے ان کے جو اعمال قرآن و حدیث سے ٹکرانے والے اعمال ہو آپ ان کے پاس جا کے ان کے ان اعمال کی حوصلہ افزائی کر رہے تائید کر رہے زبانی طور پر نہیں لیکن ان میں ان شریک ہو کر اپنے ایمان کا جائزہ لے دل میں نفرت رکھے ان ایسے اعمال سے ایسے تقریبوں سے جو ہو رہے ہیں خاندانوں میں شرک اور بدایت اور خرافات والے اعمال اللہ کے بندو اعمال پر غور کرو ایمان میں داخل ہے اللہ رب العالمین سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین حدیثیں ہم پڑھنے والے بنے اللہ کی توفیق سے اور سمجھنے والے بنے ہم سلف صالحین کی سمجھ کے مطابق کیونکہ اعمال بھی ایمان میں داخل ہے لوگو اللہ ہمیں تقوی کا لباس پہنائے تقوی کے کلمات بولنے والا بنائے اور موت اس حالت میں اللہ ہمیں دے کے اللہ ہم سے راضی رہے آمین الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين استفى وبعد اللهم صل وسلم على نبينا محمد اپنے ایمان کا جائزہ لیں یہ عنوان ہے حدیث سنن ابن ماجہ کی حدیث نمبر بارہ سو پچہتر سنا چکا اب سنن ابن ماجہ کے حدیث نمبر چار ہزار سات فور تھاؤزینڈ سیون نمبر والے حدیث سنن ابن ماجہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ کے لیے کھڑے ہوئے اور آپ نے خطبہ میں یہ بھی فرمایا کسی آدمی کو لوگوں کی حیبت حق بولنے سے نہ روکے جب کہ اس کو حق معلوم ہو حدیث کے الفاظ پھر سے سن لیجئے الفاظ نبوی یہ ہے کسی آدمی کو لوگوں کی حیبت حق بولنے سے روک نہ دیں جب کہ اس کو حق معلوم ہو سب سے بڑا حق ہم کو کیا معلوم ہے ہم اہل حدیثوں کو تو الحمدللہ التوحید لا الہ الا اللہ یہ سب سے بڑا حق ہے کلیمت حق لا نہیں الہ عبادت کے لائق اللہ سوائے اللہ اللہ کے عبادت کے لائق اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے عبادات کے جتنے اقسام ہو لوگوں وہ تمام کے تمام اللہ کے لیے ہے اللہ کے بندوں کو شریک کر رہے ہیں بہت سارے مسلمان اللہ کی عبادتوں میں دعا میں شریک کر رہے ڈر رہے ہیں لوگوں سے تخشناس زیادہ ہے لوگوں میں آج ڈرتے ہیں ارے ان کو مت بولو میں نے ایک دفعہ کہہ دیا تھا کہ اللہ رب العالمین مجھے ایسی طاقت دے اور ہم کو ایسی ہمت دے کہ ہم درگاہ پر جائیں ان کو سمجھائیں پہلے جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کے لیے بھیجا تھا علی رضی اللہ عنہ کو تو سب سے پہلے تبلیغ کرنا بولے اس کے بعد ہی جہاد ہے تو پہلے ہم جائیں سمجھائیں اسلامی تعلیمات اسلامی عقائد اسلامی اعمال صحیح دلائل کے مطابق قرآن و حدیث کے اس کے بعد اپنے ہاتھوں سے ان کے ساتھ مل کر توڑ دے توڑ دے درگاہوں کو قبروں کو برابر کر دیں ملا دے زمین سے قبروں کو مقبروں کو توڑ دیں یہ میں نے ایک مرتبہ کہا اللہ توبہ کرو بزرگان دین کی شان میں تم نے ایسا کہا ہے اب دیکھو تمہاری زندگی میں کیسا بوال مچے گا تم کیسے روڈ پہ آ جاؤ گے اس طریقے سے کہا ایک شخص نے سبحان اللہ جو خود مردے ہیں ان کو یہ تک شعور نہیں ہے کہ کب اٹھائے جائیں گے قبر سے قیامت کے دن وہ جو ہے ہمارا برا کریں گے اب یہ مردوں سے ڈر بھی ہے لوگوں کے اندر واللہ انتخا اور اللہ زیادہ حقدار ہے کہ آپ اللہ سے ڈریں لیکن آج اللہ کے بندے اللہ کے علاوہ اللہ کے بندے جو مر چکے ہیں جو سچ میں اولیاء اللہ ہے ان سے بھی نہیں ڈرنا ہے اور جو لوگوں کے بنائے ہوئے اولیاء اللہ ہے ان سے بھی نہیں ڈرنا ہے لیکن ڈر رہے ہیں یا نہیں ڈر رہے ہیں مردوں سے ڈر رہے ہیں اور ڈر بتا رہے لوگوں کو مردوں کا ڈر قسم میرے اللہ کی اللہ ہی زیادہ حقدار ہے کہ اس سے ڈرا جائے کیونکہ الحی لا يموت وہ سدا زندہ سلامت ہے اس کو کبھی موت نہیں آنے والی ہے لوگوں یہ کائنات میں جو کچھ ہے اس اللہ کا بنایا ہوا ہے اور یہ پوری کائنات کو وہ اللہ ہی فنا کرے گا اور کہنے والا ہے اللہ قیامت کے دن لمن الملک اليوم آج کے دن کس کی بادشاہت ہے للہ الواحد القہار آج کے دن صرف اور صرف اللہ اکیلے قہار کا ہی قہر پوری کائنات کو فنا کر کے رکھ دیا آواز کہیں سے نہیں آئے گی تو اللہ ہی کہے گا للہ الواحد القہار اللہ کے بندو اللہ رب العالمین سے ڈرنا یہ عبادت کی ایک قسم ہے یہ عبادت کی ایک قسم ہے یہ دلی عبادت ہے قلبی عبادت ہے توکل دل سے ہوتا اللہ کے لیے اللہ سے ہوتا ہے توکل لیکن مردوں سے توکل جوڑتے ہیں آج کلمہ پڑھنے والے اللہ دے ہمارے ان بھائیوں کو تو ہم اگر یہ شرک کرنے والے بدعت خرافات کرنے والے مسلمان بھائیوں کو قرآن و حدیث سمجھائیں گے تو اخلاق کے ساتھ سمجھائیں گے بولیں گے انشاءاللہ اگر اللہ تعالی کی تعریف والی بات ہو تو جلال میں رہیے لوگ جیسا اپنے مردوں کے لیے جلال میں آ جاتے ہیں اپنے رب کے لیے ہم کو جلال میں بھی بولنا ہے کبھی اللہ کے بندو اللہ سے ویسے ڈرنا ہے جیسے ڈرنے کا حق ہے حدیث سنن ابن ماجہ چار ہزار سات کسی شخص کو لوگوں کی حیبت حق بولنے سے روک نہ دے جبکہ اس کو حق معلوم ہو یہ میرے نبی کی حدیث ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے حق معلوم ہے حق دیکھ رہے ہیں اس کے باوجود بولنا نہیں چاہتے کیونکہ حیبت ہے لوگوں کی لوگوں سے ڈر رہے کون دیں گا آپ کو اناج رب دے گا یا لوگ دیں گے کون دے گا عزت اللہ مالک میں تل ملک منتشا تشاء وتعز الملک منتشا وتذل تو عز منتشا الخير تو على بھی شيء قدير یہ آل عمران کی آیت نمبر چھبیس ہے اللہ چاہے بادشاہ کو فقیر بنا دے فقیر کو بادشاہ بنا دے اللہ چاہے جسے چاہے اللہ عزت دے دے جسے چاہے اللہ دلیل کر دے اللہ کے ہاتھوں میں تمام قدرتیں ہیں اللہ کے بندو اللہ سے اپنا تعلق جوڑو اللہ سے اپنا تعلق جوڑو اور جو آج یہ بات ہے دو دن سے دیوبندیت اور بریلویت والے اس بات سے جو ہے خوشی میں ہے کہ امام حرم ہمارے پاس آئے ہیں اور جو ہے ہماری ہم حق پر ہیں ہیں اس وجہ سے تو یہ لوگ آتے ہمارے پاس سن لو غور سے 391 نمبر والی حدیث اچھے سے معلوم ہے یہ سعودیوں کو کیونکہ ان کی مادری زبان ہے عربی 391 صحیح بخاری کی جو حدیث ہے معلوم ہے ان کو اس کے مطابق ہی تم کو مسلمان مانتے ہیں لیکن تمہارا شرک اور کفر اور بدات خرافات تو ان سے ڈھکا چھپا ہے ہم کو معلوم ہے تمہارا شرک اور کفر اور بدات خرافات تھری نائنٹی ون صحیح بخاری کیا ہے من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا واكل ذبيحتنا فذلكم المسلم جو نماز پڑھے تمہارے جیسی نماز جو تمہارے قبلے کو اپنا قبلہ جانے اور تمہارے جیسا ہی ذبیحہ ہو ان کا بھی المسلم وہ مسلمان ہیں ہم بریلویوں کو مسلمان مانتے ہیں ہم دیوبندیوں کو مسلمان مانتے ہیں ہم جماعت اسلامی والوں کو مسلمان مانتے ہیں ہم قادیانیوں کو مسلمان نہیں مانتے ہم شیعوں کو مسلمان نہیں مانتے اور دیگر جو فرقے ہیں جو بدعات خرافات میں ہیں لیکن شیعوں کے اور قادیانوں کے کفر تک ان کا نہیں پہنچا ہے کفر تو ہم ان کو مسلمان مانتے ہیں لیکن شرک کرنے والا مسلمان مانتے ہیں سورہ یوسف سورہ نمبر بارہ آیت نمبر ایک سو چھ کے مطابق اور اگر ہماری رشتے داریاں بھی ان سے ہے تو ہم ان کے تقریبوں میں نہیں جانا اگر جائیں گے تو ان کی تائید ہو رہی تو پھر اپنے ایمان کا جائزہ لیں نفرت کرنا ہے ویسے اعمال سے دل میں نفرت کرو وہ اعمال جو قرآن حدیث سے ٹکرانے والا عمل کوئی اپنا ساتھی کوئی اپنا بھائی کوئی اپنا رشتہ دار کر رہا ہے تو اس عمل سے آپ دل میں نفرت کریے اضعف الایمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے یہ کمزور ایمان ہے دل کے اندر نفرت کرنا اور اگر دل میں بھی نفرت نہیں کر کے ان کے تمام خرافاتی تقریبوں میں شریک ہو رہے ہیں تو پھر اپنے ایمان پر غور و فکر کر لینا کہ کمزور ایمان والا بھی میں نہیں باقی رہا ہوں یہ سمجھ لینا اللہ کے بندو میں یہ کہہ رہا ہوں دیکھ رہا ہوں اطراف و اکناف میں کیا ہو رہا ہے اٹھائیے صحیح بخاری حدیث نمبر 3445 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لا کما النصار ابن مریم انا عبد عبد فقولوا ورسوله یہ رسول اللہ کے الفاظ ہیں ترجمہ کیا ہے تم لوگ مجھے میری تعریف میں نہ بڑھا دینا جیسا کہ نسارا نے ابن مریم کی تعریف میں حد سے تجاوز کیا میں بے شک اللہ کا بندہ ہوں میں ایک بندہ ہوں فکول تم بھی کہو عبد اللہ و رسول میرے بارے میں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اس کا رسول ہوں یہ کس نے سکھایا ہے یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کا مقام آدم علیہ السلام سے بھی بڑھ کر ہے پوری انسانیت میں افضل البشر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے فرمایا ہے انا عبد شک میں بندہ ہوں اور تم بھی کہو عبد اللہ کہ میں اللہ کا بندہ اس کا رسول ہوں لیکن آج مسلمان میں سے کافی ایسے لوگ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عبدیت کے مقام پر سے اٹھا کر الوہیت کے مقام پر بٹھا دیے ہیں یا نہیں نور من نور اللہ کہہ کر عالم الغیب کہہ کر مشکل کشا کہہ کر اللہ کے بندو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں اپنی زندگی میں یہ تعلیم دیا کرتے تھے صحابہ کو اذا اللہ جب کبھی سوال کرنا ہے اللہ سے سوال کرو جب کبھی مدد مانگنا ہے اللہ سے مدد مانگو یہ تو میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے نبی کی تعلیمات کے خلاف میں نبی کی محبت ایسی محبت کے محبت میں حد سے تجاوز کر جانے والے نام نہاد مسلمان نبی سے بھی مانگ رہے ہیں بہت کچھ مانگ رہے ہیں جبکہ نبی کا انتقال ہو چکا نبی کی قبر مبارک میں نبی کا جسد اثر بے جان ہے بے روح ہے اور نبی کی روح مبارک اللہ کی جنت کی ایک منزل میں اللہ کے عرش کے نیچے ہے یہ ہمارا ایمان ہے تیرہ سو چھیاسی نمبر والی حدیث صحیح بخاری کے مطابق اللہ کے بندو اللہ سے ڈرو اپنے ایمان کا جائزہ لیجئے کہ ہم ایسے گندے عقائد رکھنے والے شرک اور بدعت گندا عقیدہ ہے ایسے شرک و بدعت کے عقائد اور اعمال والوں کی عزت ہم کریں نہیں بلکہ ہم ان کے پاس جائیں اور ادب کے ساتھ ہم ان تک جو ہے قرآن حدیث کی تعلیمات پہنچائے ان کے کاموں میں شریک نہیں ہونا ہے دل میں نفرت کرنا ہے وہ شرک اور بدعت اور خرافات اور کفر اور منافقت والے کاموں سے اللہ کے بندو اللہ سے ڈرو اپنے ایمان کو مضبوط کرو ایمان والے تو وہ ہوتے ہیں وہ تلیت ایمانا رب نے کہا سورہ انفال کی آیت نمبر دو میں سورہ نمبر آٹھ میں کیا ترجمہ اس کا تلاوتیں کی جاتی ہیں مومنوں کے سامنے قرآن کی آیتوں کی تو ان کے ایمان میں زیادتی ہوتی ہے غور کر لیجئے ہم کتنا قرآن سن رہے اس کی تفسیر سن رہے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے کیا ہمارا ایمان میں زیادتی ہو رہی ہے یا نہیں اللہ کے بندو غور کر لیجئے جہنم بڑی ہولناک ہے مرنے سے پہلے دیکھ لیجئے کہ مرجیت میرے اندر ہے یا نہیں مجھے توبہ کرنا ہے مرجیت سے یعنی ایمان میں اعمال داخل نہیں ہے کہنا یہ مرجیت کا عقیدہ ہے یہ میں نہیں کہوں گا یہ میرے دل میں نہیں رکھوں گا یہ بات ایمان میں اعمال کو داخل سمجھوں گا اور جو اعمال قرآن و حدیث سے ٹکرانے والے ہیں ان اعمال سے سخت نفرت کروں گا زبان سے بولنے کی تو ہمارے پاس الحمد اختیار ہے اس سرزمین پر جہاں پر کفار نے بنایا ہے قانون اس میں بھی اجازت دی گئی ہے right to freedom of speech article nineteen of constitution of India ہم بول سکتے ہیں بول سکتے ہیں اور بولتے رہیں گے حق حق معلوم ہے لوگوں کی حیبت کی وجہ سے حق بولنا نہیں چھوڑنا ہے ہم کو واللہ احق اللہ زیادہ حق رکھتا ہے اللہ سے ڈرے اللہ سے ڈرتے ہوئے حق بولتے رہیں گے اگرچہ کہ میرے خود کے خلاف مجھے گواہی دینا پڑے کہ میں کہیں غلط ہوں سامنے والا حق پر ہے تو مجھے کہہ لینا چاہیے نساء نسایت نمبر 135 پر عمل کرتے ہوئے میرے والدین غلطی پر ہے اور کوئی دوسرا حق پر ہے تو والدین کے خلاف میں جا کر سامنے والے کے لیے گواہی دینا ہے مجھے میرا رشتہ دار غلطی پر اور سامنے والا اس کے جو ہے حق مار رکھا ہے رشتہ دار نے کسی سامنے والے کا تو اس سامنے والے کو نہیں دیکھنا ہے رشتہ دار کو نہیں دیکھنا ہے حق کو دیکھنا ہے حق کی تائید کرنا ہے حق کی گواہی دینا ہے اگرچہ رشتہ دار کیوں نہ ہی ناراض ہو جائے ہم سے ہمارا اللہ زیادہ حقدار ہے فلاح اولا بہما نمبر ایک سو پینتیس اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزاری ہے اللہ کے بندو اللہ رب العالمین کی جہنم بڑی ہولناک ہے اللہ رب العالمین کے ہم بندے ایمان و اعمال میں فرق نہیں کریں گے اعمال میں کمزوری مطلب ایمان کی کمزوری ہے لہذا ہم جو کچھ بھی ایمانیات اخلاقیات اعمال قرآن و صحیح حدیث سے سیکھ رہے اس پر عمل کرنے کی پوری پوری کوشش کرتے رہیں گے موت تک اعمال نہیں چھوڑنے والے بنیں گے صحیح اعمال صالح اعمال اللہ رب العالمین سے تقوا مانگتے رہیں گے مانگی اللہ سے تقوا اللہ البسن لباس تقوا التقوى وألزمنا كلمة التقوى وأمتنا حين ترضى اللهم يا وهاب اللهم يا وهاب اللهم يا وهاب اللهم نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم أصلح أحوال المسلمين المسلمين في فلسطين اللهم أصلح أحوال المسلمين في الشام اللهم أصلح أحوال المسلمين في العراق اللهم أصلح أحوال المسلمين في الباكستان اللهم أصلح أحوال المسلمين في بورما اللهم أصلح أحوال المسلمين في اليمن اللهم أصلح أحوال المسلمين في الهند اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ربنا يا وهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم